سفیان سوری نے بیان کیا ان سے عبید اللہ نے ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے ہوئے گھوڑوں کی دوڑ مقام حفیہ سے سنیت الوداع تک کرائی تھی اور جو گھوڑے تیار نہیں کیے گئے تھے ان کی دوڑ سنیت الوداع سے مسجد ذریق تک کرائی تھی ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ گھوڑ دوڑ میں شریک ہونے والوں میں میں بھی تھا عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا کہا مجھ سے عبید اللہ نے بیان کیا ان سے سفیان سوری نے بیان کیا کہ حفیہ سے سنیت الوداع تک پانچ میل کا فاصلہ ہے اور سنیت الوداع سے مسجد بنی زریق صرف ایک میل کے فاصلے پر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اڑسٹھ